وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله تعالى عنه يا بني إن فعلت فافعل أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش فإن هذه سنتي ومن أحب سنتي فهو أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة رواحترمزی او کما کال صلی اللہ علیہ وسلم واجب التقریم حضرات علماء کرام بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیزوں میں جب اس راستے سے گزرتا ہوا بھی آ رہا تھا اس طرف تو پہلی ہی مرتبہ میری حاضری ہوئی اس سے پہلے بھی حضرت مولانا عبداللہ صاحب دامت برکات تشریف لائے تھے لیکن کاہلی سستی کہ میں نہیں آ سکا اس سے بھی پہلے مرحوم حافظ عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے دعوت دی تھی لیکن میں حاضر نہیں ہو پایا تھا میں جب ابھی گزر رہا تھا تو سارا کا سارا علاقہ لادینیت زلالت بغاوت اللہ کی نافرمانی والا علاقہ تو میرے ساتھ حافظ سعید صاحب سلم اللہ تعالی جو کاپودرا کے ہیں اور حافظ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص ساتھیوں میں سے ہیں یہ اسی نیت سے کل مجھے کہا کہ تو جا رہا ہے تو میں بھی ساتھ چلوں گا مجھے اس مدرسے کو دیکھنا ہے میں نے ابھی صاحب سے یہ کہا کہ ان لوگوں نے کس علاقے میں مدرسہ قائم کر دیا لیکن جب میں یہاں پہنچا اور اس باغ و بہار کو دیکھا تو میں بلا مبالغہ اس نقشے میں گم ہو گیا کہ جب میرا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو وہاں کا نقشہ بھی کچھ اسی طرح تھا وہ چاروں طرف بغاوت نافرمانی لادینیت کفر شرک ضلالت اور اس میں اللہ نے ایک ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دین کا ایک چراغ روشن کیا ہم اللہ کے نبی علیہ السلاۃ وسلام کی نبوت سے قبل کا زمانہ اور حضرت کی نبوت کے مل جانے کے بعد کا زمانہ ان دونوں میں جب ہم کمپیئر کرتے ہیں دونوں کو ملاتے ہیں تو یہی وہ صحابہ ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے قبل ان کے حالات وہ بربریت وہ ظلم جب ہم ان واقعات کو پڑھتے ہیں ابن ہشام نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ عرب شکار کے بڑے دل دادا تھے شکار کھیلنا ان کی گتیوں میں پڑا تھا اور جب وہ نشان بازی سیکھتے تھے تو زیرو کو کھڑا کر کے اسے نشان بنا کر نشان بازی سیکھتے تھے اسی لیے مسلم شریف میں روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمانا پڑا لا تتخذ الروح غرضا زیرو کو نشان بازی نہ بناؤ اسے نشان نہ سیکھو وہ کبھی جانوروں کو باندھ کر نشان سیکھتے تھے جانور تو درکنار کبھی نشان بازی کے لیے اپنے غلاموں کو باندھتے تھے ایک درخت ہوتا تھا یا ایک ستون ہوتا تھا اس سے غلام کو باندھ دیتے تھے میں ایک بات کی وضاحت کروں دیکھیے غلامی کا دور اسلام نے نہیں دیا یہ مسئلہ بہت صاف یاد رکھے غلامی کا دور اسلام نے نہیں دیا غلامی کا دور تو اسلام سے پہلے سے چلا آیا ہے عرب میں پہلے بھی غلام تھے بلکہ اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں روایات پڑھتے ہیں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلاۃ وسلام کا سفر سارا علیہ السلام کے ساتھ اور حضرت سارا علیہ السلام کو ظالم بادشاہ کا پکڑ لینا اور سارا علیہ السلام کا دو رکعت نماز پڑھ کے دعا کرنا اور بادشاہ کا گر جانا اور اس بادشاہ کا ایک باندی ہدیہ کرنا حضرت سارا کو جس کو حضرت حاضرہ علیہ السلام کہا گیا جو اسماعیل علیہ السلاۃ وسلام کی والدہ ہے غلامی کا دور وہاں بھی ملتا ہے اس کے بعد خدیجت القبرا رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خدیجت القبرا کا اپنا غلام حضرت زید ابن حارثہ حضور کی خدمت میں پیش کرنا جبکہ اللہ کے نبی کی عمر تو پچیس سال کی ہے نبوت بھی ابھی نہیں ملی معلوم ہوتا ہے غلامی اسلام نے نہیں دی غلامی تو اسلام سے پہلے چلی آئی ہاں اسلام نے تو اس پر زور دیا کہ غلاموں کو آزاد کرو ثواب ملے گا بہت سارے کفاروں میں غلامی کے آزاد کرنے کے مسائل ہیں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کچھ لوگ اس طرح کا بیان دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کی عادت ہے اور ان کے نبی کی عادت ہے غلام بنانا ہندوستان میں یہ لوگ غلام بنانا چاہتے ہیں ہم غلام نہیں بنیں گے بلکہ ان مسلمانوں کو اپنا غلام بنائیں گے ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں آئیے ہمارے مدرسوں میں آئیے ہم آپ کو تاریخ بتاتے ہیں کہ غلام بنانا یہ تو تمہارے باپ داداؤں کا کردار تھا جو جو, جو شرک میں ڈوبے ہوئے تھے اسلام نے غلامی کے آزاد کرنے کے سبق پر آئے فلاں کفارے میں غلام آزاد کرو فلاں کفارے میں غلام آزاد کرو اسلام غلامی کو پسند نہیں کرتا ہے اسلام تو غلاموں کے آزاد کرنے کی تعلیم دیتا ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کبھی کبھی وہ غلام کو باندھتے تھے اور شرط لگاتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ اچھا میں اس کی آنکھ کی کیکی میں تیر مار رہا ہوں آنکھ کیکی میں اور میرا نشان صحیح جائے گا بتاؤ تم مجھے کیا دو گے تو دوسری طرف سے کہا جاتا تھا کہ ہم شراب کے دس مت کے دیں گے اب یہ تیر اٹھا کر غلام کو مارتا تھا اس کی آنکھ میں لگتا تھا غلام تڑپ ترب کر جان دیتا تھا اور یہ دس مت کے شراب کے لے کر کے مزے کرتے تھے مجھے وہ تاریخ پوری نہیں سنانا ہے جو دور جاہلیت کی تاریخ ہے لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا یہ ان کی ایک عادت تھی بلکہ دوسرے لوگ یوں کہتے تھے کہ اگر تیری لڑکی تجھ سے دفن نہیں ہو سکتی میرے حوالے کر میں کر دوں گا امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ایک صاحب ایمان لائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اور آ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ میری دور جاہلیت کا ایک واقعہ مجھے یاد پڑتا ہے اور وہ مجھے بہت رلا رہا ہے بہت رلا رہا ہے فرمایا کیا واقعہ فرمایا میری بیوی حاملہ تھی میں سیریا کے سفر پر جا رہا تھا تجارت کے لیے میں نے اپنی بیوی سے یوں کہا کہ اگر لڑکا پیدا ہو تو اچھا نام رکھنا تربیت کرنا اور لڑکی پیدا ہو تو اسے زندہ دفن کر دینا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے میں یہ کہہ کر چلا گیا میں دس سال کے بعد جب واپس آیا تو ایک معصوم صورت لڑکی میرے گھر میں ہے میں پانی مانگتا ہوں وہ پانی دے رہی ہے میں کھانا مانگتا ہوں وہ کھانا دے رہی ہے میں دو تین دن تک دیکھتا رہا میری بیوی سے پوچھا کون خوش نصیب ہے وہ باپ جس کو ایسی باخلاق لڑکی ملی تو اب میری بیوی نے زبان کھولی اور یوں کہا برا نہ مانے یہ آپ ہی کی لڑکی ہے آپ مجھے حاملہ چھوڑ کر گئے تھے میرے کوک سے لڑکی پیدا ہوئی میری مامتا کیسے گوارا کرتی کہ میں اس کو گلا دبا کر زندہ دفن کر دوں میں نے اس کی تربیت کی میں نے اس کو برا کیا اللہ کے حبیب جیسے میں نے سنا میری بچی ہے میرے تیور بدلے میں نے دو تین دن تک صبر کیا پھر اس کا ہاتھ پکڑا جنگل لے گیا میں نے کھدا کھودا اور جب میں کھدا قبر تیار کر رہا تھا تو میری بچی مجھے بار بار پوچھ رہی تھی ابا یہ کیوں تکلیف کر رہے ہیں میں نے غصے میں کہا یہ تیری وجہ سے ہے جب قبر تیار ہو گئی میں نے اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھے اور میں نے اس کو قبر میں زندہ اتار دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی میں کھڑا رہا کہ جب تک اس کی آواز آتی رہے گی میں کھڑا رہوں گا جہاں اس کی آواز بند ہو گئی میں سمجھ گیا کہ یہ مر چکی ہے تب جا کر کے میں وہاں سے روانہ ہوا اللہ کے حبیب اسلام کے بعد یہ واقعہ مجھے بہت رلاتا ہے فرمایا فبقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کے الفاظ ہے حضور کی آنکھ آنکھوں سے بھی آنسو بہ پڑے اللہ کے حبیب نے صحابی کو تسلی دی اور ارشاد فرمایا علیہ السلام و یا دمو ماتا قبل اسلام نے تیرے ماں قبل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھارس دی تسلی دی اور تسلی دے کر کے اس کو روانہ کیا میں نے یہ دو واقعے پیش کیے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دور جاہلیت کتنا گھناؤنا ماحول رکھتا تھا کتنا گندا ماحول تھا دور جاہلیت میں مدینے میں جنگ چل رہی تھی اوس اور خزرت کے درمیان جن کو بعد میں انصار کہے گئے کیسی جنگ چلی مورخین نے لکھا ہے کہ اسی سال فی قولی اور ایک قول کے مطابق ایک سو بیس سال اتنی لمبی مدت سے وہ لڑتے چلے آ رہے تھے میرے آقا کی بدولت ان میں صلح ہوئی اس کو جنگ بواس کہا گیا ایک بہت لمبی مدت سے وہ لڑتے چلے آ رہے تھے یہ دور جاہلیت کے معاملات تھے دور جاہلیت کے حالات تھے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نبوت ملی اور آپ نے اپنی نبوت کے ذریعے سے اور اپنے اس عظیم الشان کتاب کے ذریعے سے اس قرآن کے ذریعے سے اب اس ماحول کو بنانے کے لیے اپنی کاوش اپنی کوشش اپنی محنت کو لگانا شروع کیا اور ماحول جو بنا ہے صحابہ جو بنے ہیں صحابیات جو بنی ہیں اللہ اکبر ہم یہ تصور نہیں کرتے کہ نبی نے یہ ماحول کیسے بنا دیا اور ایسا ماحول بنایا کہ خدا پاک کی قسم آسمان نے جو ماحول صحابہ کا دیکھا قیامت تک اب آسمان کو ایسا ماحول دیکھنے کو نظر نہیں آئے گا وہ ماحول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہمیں یہ تصور نہیں آ رہا ہے کہ کیا یہ وہی عمر ہے جو عمر اللہ کے نبی کو مارنے چلا تھا اور جب ایمان لے آیا اور حال اس کا یہ ہوا کہ جب قرآن کی آیت سنی لاتر فاو اسوات فوق صوت نبی یہ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو تو بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر اتنے آہستہ بولتے تھے کہ اللہ کے نبی کو پوچھنا پڑتا تھا عمر کیا کہا زور سے بولو کہاں یہ مارنے کے لیے چلنے والا اور کہاں نبی کے سامنے دبے دبے آواز اور الفاظ میں بولنے والا ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی کیا یہ وہی عمر ہے جس کو میرے نبی کی تعلیم نے یہ مقام دے دیا کیا یہ وہی خالد ابن ولید ہیں کہ جو غزوہ عہد کے اندر عہد پہاڑ کے پیچھے سے کچھ لوگوں کو لے کر کے آ گیا اور آگے بھی کفار پیچھے بھی کفار خالد ابن ولید اور ان کا لشکر اور بیچ میں صحابہ اور دونوں طرف سے پیس گئے حضرات صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے نتیجے میں ستر صحابہ شہید ہو گئے جس کے نتیجے میں میرا نبی زخمی ہو گیا آپ کا دانت مبارک شہید ہو گیا آپ کے سر میں کری گھس گئے خون نکلا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے چتائی جلائی اور اس کی رات کو لگایا میرے نبی نے اپنے خون کو یوں لیا اور فرمایا اے اللہ جب نبی کا خون زمین پر گرتا ہے تو اس قوم کو ہلاک کرتا ہے میں اپنی قوم کو ہلاک کرنے نہیں آیا ہوں اس لیے میرے خون کو زمین پر نہیں گرنے دوں گا یہی وہ خالد ہے جو مارنے آیا اور آج یہی وہ خالد ہے جو میرے نبی علیہ السلام پر جان کو فدا کر رہا ہے اور میرا نبی اس کو لقب دے رہا ہے سیف سیوف اللہ اللہ کی تلوار ہے خالد اللہ کی تلوار ہے اور جب یہ بستر موت پر مر رہا ہے خالد تو ایک دل کی تمنا اس کی یہ ہو رہی ہے اے اللہ اتنے اللہ کے راستے میں چلا لیکن میری موت وہاں نہیں آئی مجھے شہادت نہ ملی آج میں بستر پر مر رہا ہوں جب اس روایت پر اس روایت پر حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوت رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کا سب سے پہلا شیخ الحدیث ہے حضرت اقدستانوی رحمت اللہ علیہ کا استاد ہے حضرت نانوت رحمت اللہ علیہ مزوب الحال تھے اور وجد کی کیفیت حضرت پر کبھی کبھی ہو جاتی تھی جب اس روایت پر پہنچے سیف من سیوف اللہ پر تو حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے ارے خالد تیری تمنا یہ ہے کہ میں وہاں راستے میں مرتا ارے تو تو اللہ کی تلوار ہے اللہ کی تلوار کو کون توڑ سکتا ہے اس کو کون شہید کر سکتا ہے اسے کون مار سکتا ہے میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک وہ ماحول ہے جو حضور کی آمد سے پہلے ہے اور ایک وہ ماحول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے بعد ہے ان صحابہ کی زندگیوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے یہ ماحول کیسے بنایا قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہ جو آیت میں نے پڑھی یہ آیت اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے اب کیسا ماحول اس قرآن کی بدولت بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کی محنتوں سے کیسا ماحول بنایا ایک عورت بخاری شریف کا واقعہ ہے مرغی کی بیماری تھی پھیفڑا آتا تھا راستے میں بے ہوش ہو کر گر جاتی تھی ہمارے وہاں اس کو پھیفڑے کی بیماری کہا جاتا ہے کبھی کبھی انسان کے اوپر دورہ پڑتا ہے وہ گر جاتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں اس عورت کو پھیفڑے کی بیماری مرغی کی بیماری تھی وہ اللہ کے حبیب کی خدمت میں آئی کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے اللہ میری بیماری کو اچھی کر دے اللہ کا نبی علیہ السلاۃ وسلام ان کی تربیت فرما رہے اور یہ کہہ رہے صبر نہیں کرو گے اس بیماری پر صبر نہیں کرو گی اس بیماری پر اگر تم نے صبر کر لی اللہ جنت عطا کرے گا مجاز عجیب و غریب بات ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صابرین کو کیا عطا کیا اللہ دین ادا صابت ہو مصیبہ کالو انا انا و ان راجات نعم ادلان و نعم اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جملہ امام بخاری نے نقل کیا نعم الادلان و نعم مل کیا عطا کر رہا ہے اللہ ادلان بولتے ہیں اونتنی کے دونوں طرف میں پانی کی جو مشکیزیں بھرے ہمارے وہاں پرانے زمانے میں جب جب مٹی کے مکان بنتے تھے نا تو وہ بھینس کے اوپر پانی لاتے تھے اس کو ہمارے وہاں پخال کہا جاتا تھا اور دونوں طرف پانی بھرا ہوا ہوتا تھا اب تو یہ جب سے مکان پکے ہو گئے دل کچے ہو گئے پہلے مکان کچے تھے لیکن دل بہت پکا تھے کیسے پکے تھے اس وقت اللہ کے راستے میں ہمارے بڑے بروں کے لیے قربانی دینا بہت آسان تھا یہ انہی کی قربانیاں ہیں اوقاف کی جو زمینیں ہیں نا یہ ہمارے بروں کی دی ہوئی ہے اب تو دی ہوئی زمینوں کو بھی لوگ بیچ دیتے ہیں اگر مسجد مدرسوں کے نام پر زمین نہیں ہوئی ہے تو باپ دادا کی دی ہوئی زمین کو بھی اولاد بیچ دیتی ہے چونکہ زمین کے بھاؤ بہت ہو گئے وہ ایک روایت جو سیحین میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مسلم نے بلکہ محدثین نے نقل فرمائی کہ ایک دور آئے گا قرب قیامت میں کہ زمین اپنے اندر کے خزانوں کو نکال دے گی تو میں نے اس روایت پر کہا کہ جب اندر کا خزانہ نکلے گا تب نکلے گا ابھی تو اوپر ہی سے خزانہ نکل رہا ہے یہ جو بھاؤ بھر گئے نا تو ابھی تو اوپر ہی سے خزانہ نکل رہا ہے اور لوگوں کی نظریں بگڑ رہی ہے اس لیے میراث کے جھگڑے ہیں بھائی بہن کی میراث نہیں دے رہا ہے اور بہنوئی اپنے سالے کو جیل میں لے جا رہا ہے اور سالہ اپنے بہنوئی کو قید خانے میں بدھا رہا ہے رات دن اسی کے جھگڑے ہو رہے اور میرے نبی کو اسی بات کا خوف تھا ان لا خاف علیکم الشرک ولكن اخاف عليكم ان تكسر الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها من كان قبلكم فتهلككم كما اهلكت من كان قبلكم فرمایا مجھے یہ شرک نہیں ہے کہ میری امت مشرق ہو جائے مشرق نہیں بنو گے تم لیکن تم پر مال بہت ہو جائے گا جس کی وجہ سے تم ایک دوسرے کے کمپٹیشن پر اترو گے مقابلے پر اترو گے اسپردھا پر اترو گے اور پھر کیا حال ہوگا تمہارا پھر اللہ تمہیں ویسے ہلاک کرے گا جیسے اللہ نے اگلی قوموں کو ہلاک کیا ہاں اس کے گھر میں فرنیچر چائنا کا ہے تو میں جرمنی کا لاؤں گا کمپٹیشن ہو رہا ہے اس کے سوفے جو ہیں وہ چائنا کے ہیں تو میرے گھر کے سوفے جرمنی کے ہونے چاہیے اس نے پچاس لاکھ کا مکان بنایا میں کروڑ کا بناؤں گا یہ کمپٹیشن یہ مقابلہ یہ مسابقہ ایسی دوڑ لگی ہوئی ہے ہماری قرآن ایک جگہ ایک عجیب نقشہ کھینچ رہا ہے ہمارا یا سب ہو زمانہ جا ہو ہو لم اللہ وفا حساب اللہ سری الحساب فرمایا جب تم راستے پر دوڑتے ہو گاڑی لے کر اور اوپر سے آفتاب کی روشنی جب پڑ رہی ہے دھوپ جب پڑ رہی ہے تو تمہیں رور پانی نظر آتا ہے ابھی دوپہر میں آپ چلو گے گاڑی لے کر تو وہ روڈ جو چمکتا ہے وہ دور سے پانی نظر آتا ہے فرمایا تمہیں دور سے پانی نظر آتا ہے لیکن جب تم وہاں قریب پہنچتے ہو تو وہ پانی نہیں ہوتا بلکہ وہ تو روڈ کی چمک ہے پھر پیاس بہت لگی ہے آگے اور روڈ چمک رہا تھا پانی نظر آیا چلو وہاں جائیں گے پانی ملے گا دوڑتے رہے دوڑتے رہے شام ہو گئی تمہاری شام ہو گئی اب آفتاب کی روشنی ختم ہو گئی دھوپ پڑنا بند ہو گیا تو پانی وانی بھی ختم ہو گیا اس لیے کہ وہ تو روڈ کی چمک تھی فرمایا اللہ اس نقشے کو کھینچ کر کہہ رہا ہے کہ تم بھی جب سے تم نے ہوش سنبھالے اور بالغ ہوئے تم نے دنیا کے پیچھے دوڑنا شروع کیا حلال و حرام کے پاتیشن کو توڑ کر جائز اور ناجائز کے پتیشن کو توڑ کر تم نے دوڑنا شروع کیا یہاں سے ملے یہاں سے ملے اس کا کھا جاؤ یتیم کا لے لو بیوہ کا لے لو مدرسوں کا لے لو فلاں کا لے لو فرمایا تم دوڑتے جا رہے ہو دوڑتے جا رہے ہو یا سب ہو زمان عید آ جاؤ لم وجد اللہ آئندہ فوفا ہو حسابہ اسی طرح تمہاری دور چلی چلی چلی بڑھاپا آ گیا اور موت نے تمہیں پکڑا اللہ نے کہا لے فوفا ہو حسابہ اللہ سری الحساب یہ تیری زندگی کے دور کا حساب ہے یہ جس کے پیچھے تو دوڑ رہا تھا ہاں میرے بھائیو قرآن پڑھو قرآن خدا پاک کی قسم اس دل کو جھنجھور رہا ہے قرآن جو قرآن دل سے پڑھتا ہے جو اس کو سمجھتا ہے وہ قرآن اس کو حرام کی روزی سے ضرور بچاتا ہے وہ قرآن اس کو ناجائز کے کاموں سے ضرور بچاتا ہے وہ قرآن اس کو بد اخلاقیوں سے ضرور بچاتا ہے قرآن کرو کیا دنیا کی ناول اور کیا واٹس ایپ کے واقعات جو سراسر جھوٹ بول رہے ہیں اس کی اکثر کہانیاں جھوٹی ہے قرآن میرا سچ بات کر رہا ہے ہمارا جوان صبح اٹھتا ہے پہلے واٹس ایپ کیا میسج ہے پہلے میسج کھولتا ہے لیکن اسے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی یہ قرآن کو کبھی نہیں دیکھ رہا ہے کہ میرا قرآن مجھے کیا میسج دے رہا ہے اس قرآن سے جی لگاؤ اس قرآن سے دل لگاؤ اس قرآن سے محبت کرو تو وہ عورت اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے میری یہ بیماری اچھی ہو جائے اللہ کے حبیب نے فرمایا صبر نہیں کرو گی صبر کتنی بڑی چیز ہے صبر پر حضرت عمر کا جملہ امام بخاری نے نقل فرمایا نعم الادلان و نعم مل اس آیت کی طرف اشارہ کیا حضرت عمر نے وہ جو دو بکھالے پڑی جاتی ہے پانی کی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جو آدمی صبر کرتا ہے اللہ نے اس کو تین چیزیں عطا فرمائی الائی کا علیہ سلوات سلاد و یہ تو دو ادلان ہو گئے وہ نعمل علاوہ اور تیسری چیز وہ الائی کا ہوم المحتون اللہ نے صبر کرنے والوں کو ہدایت یافتہ بتایا تین چیزیں سلوات رحمت اور ہدایت صبر پر یہ تین چیزیں ملتی ہیں صاحب روح المعانی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب یہاں نقطہ لکھا ہے صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ سلوات کا لفظ جو ہے وہ تو نبیوں کے ساتھ خاص ہے صلی اللہ علیہ وسلم نبی پر بولا جاتا ہے غیر نبی پر نہیں بولا جاتا امام بخاری صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بول سکتے حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بول سکتے سلاد کا لفظ تو نبیوں کے ساتھ خاص ہے اور یہاں قرآن میں اللہ صبر کرنے والوں پر بول رہا ہے سلوات صاحب روح المعانی فرماتے ہیں انبیاء کی زندگی کا سب سے اہم شعبہ صبر ہے سب سے اہم شعبہ صبر ہے نبی کی زندگی کے حالات میں سب سے بڑا مسئلہ ان کے اوپر آنے والے مسائب ہیں قوم کی طرف سے مسائل رشتہ داروں کی طرف سے مسائل امت کی طرف سے مسائل اور ان حالات اور مسائب میں نبی سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے تو نبی کی زندگی کا سب سے اہم شعبہ یہ صبر ہے اللہ نے اشارہ فرمایا جو نبی کے اس اہم شعبے کو اپنائے گا میں نے جو میرے نبی کو سلاد دیا ہے اس کا کچھ حصہ تمہیں بھی عطا کر دیا اللہ کام صبر جو ہے نا ایک بہت بڑی دولت ہے اللہ ہمیں صبر کرنے والے بنائے ہمارا حال تو یہ ہے کہ بے صبری کا عالم یہ ہے کہ ذرا سا کوئی مسئلہ ہوا فوراً بد دعائیں شروع ہو جاتی میں ایک جگہ سلح میں گیا تھا یہ زمین ہی کہ سلح حضرت مفتی احمد صاحب دہاد برقا تم کہنے لگے کہ اس وقت ہمارے دارالفتاح میں دو ہی مسئلے زیادہ آ رہے ہیں مل صاحب میراث نہیں دیتے اور مر صاحب زمین بیچی تو اس میں حصہ کتنا ہوگا یہی دو مسئلے ہمارے دارالفتہ میں آ رہے ہیں تو میں ایک جگہ زمین کی صلاح میں گیا تھا دو بھائیوں کے درمیان تھوڑا سا مسئلہ تھا صلاح ہو گئی میں نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ دیکھیے اب آپ کے بڑے بھائی ہے جو ہو چکا ہو چکا باپ کے درجے میں معاف کر دیجئے ان کو مل لیجئے ان کو تو ان کا جواب میں نقل کروں حقیقی بھائی ہے وہ یوں جواب دے رہا ہے کہ ملی صاحب تم مجھے معاف کرنے کی بات کر رہے ہو میں تو بد دعا کرتا ہوں کہ اس کو کینسر ہو جائے اور میرے سامنے ایریا رگڑ کے مرے اور میں خوشیاں مناؤں یہ ہمارا حال ہے ذرا سے مسئلے میں بے صبری کا عالم یہ تو اچھا ہوا کہ شر آج جلنا جالحم بلخی اجلهم اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جتنی جلدی میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں نا اتنی جلدی میں تمہاری بد دعائیں قبول نہیں کرتا اللہ کہتا ہے میں اتنی جلدی تمہاری بد دعائیں نہیں قبول کرتا اگر تمہاری بد دعاؤں کو قبول کرتا تو کب سے معاملے ختم ہو جاتے روزانہ ہزاروں مرتے پھرتے اس لیے کہ ذرا سا مسئلہ عورت کو آپ دیکھ لیجئے ذرا سا مسئلہ یوں یوں دامن اٹھا لے گی فوراً بد دعا شروع پھر ہمارا حال یہ ہے کہ بد دعاؤں کے عالم میں ہم پھر یہ چاہتے بھی ہیں کہ فوراً کام ہو جانا چاہیے میں آپ کو مثال دوں بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں ہے متاف کعبہ میں ہے نماز پڑھ رہے ہیں اور مشرقین وہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ محمد جب سستے میں جائیں تو فلاں کے وہاں اونتنی ذبح ہوئی ہے اس کی ہوجری اور اس کی گندگیاں یہ کون لا کر محمد پر ڈال دے تو اقبا ابن ابھی معیت اشکل قوم حضور نے اس کو اشکل قوم کہا سب سے بدبخت وہ کھڑا ہوا اور اٹھا کر لایا اور حضرت جب سجدے میں گئے تو حضرت پر ڈال دیا عبداللہ ابن مسعود راوی حدیث ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں وہیں تھا لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا اس لیے کہ وہ لوگ مجھے مار دیتے بیٹی فاطمہ کو اطلاع ہوئی وہ آئی دوری دوری اور اپنے ابا کے اوپر سے ہٹایا نبی کی بیٹی تھی وہ اور ان لوگوں کو برا بلا کہا اور یہ کہا کہ تمہیں حیا نہیں آتی جو تمہیں ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے تم اس پر یہ ظلم کرتے ہو اب اللہ کے نبی نے سر اٹھایا اور یوں ہاتھ اٹھائے اللہ علیہ کب قریش اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے اللہ علیہ کبھی ابھی جہ لے بے اتبا بے شیبہ بے ربیہ بے ولید سب کے نام لے کر حضرت نے بد دعا فرمائی یاد رکھو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر آنے والے حالات اور مسائل میں کبھی بد دعا نہیں فرمائی طائف میں معاف کیا مکہ والوں کو معاف کیا لیکن جب اللہ کے احکام پامال ہوتے ہیں تو نبی نے بدعا فرمائی ہے یہاں نماز کو ویران کرنا چاہتے تھے یہ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمائی عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ مکی زندگی کی بد دعا ہے پانچ سال کے بعد اس دعا کا اثر ظاہر ہوا کہاں بدر میں جا کر جن جن کے نام لیے تھے وہ سب کے سب بدر میں مارے گئے تو پانچ سال پہلے بد دعا ہوئی ظہور اس کا پانچ سال کے بعد ہوا اور دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو مستجاب الدعوات اللہ کا سب سے پیارا ہے اس کی بد دعا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ فجر میں دعا ہو کہ اللہ امریکہ ہلاک ہو جائے اور ظہر تک میں ہو جانا چاہیے ابھی زہر کے بعد دوسری دعا ہو تو اثر تک میں وہ بھی ہو جائے اور ہم اکیلے دنیا میں رہ جائیں یہ ہماری سوچ ہے اسی کو قرآن نے کہا ولب یو اجل اللہ سے سر رستے لکو دیا الہی اگر میں تمہاری بدواؤں کو اتنی جلدی قبول کرتا تو کم سے کائنات ہلاک ہو جاتی ہے اللہ بد دعاؤں کو جلدی قبول نہیں کرتا ہے اس لیے کہ پہلے تو میں حق پر ہوں اور وہ باطل پر ہے اسی کی کیا دلیل ہے سلوات صبر پر ملتا ہے صبر بہت بڑی دولت ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے اللہ ہمیں نصیب فرمائے تو اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیے حضرت نے فرمایا صبر نہیں کرو گی فرمایا اگر میں صبر کر لوں تو اللہ کے حبیب کیا ملے گا مجھے اللہ کے نبی مجاز بنا رہے ہیں مجاز ہمارے وہاں سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ لوگ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں پہلے مجاز ہی نہیں بنا حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ میں لکھا ہے حضرت فرماتے ہیں کسی بھی بستی میں جب کام کرنے جاؤ تو وہاں مستقل وقت لگا کر ان لوگوں کا مجاز بناؤ فرمایا جب مجاز بنے گا تو وہ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں گے اور مجاز نہیں بنے گا تو تمہارے بستروں کو اٹھا کر پھینک دیں گے اور میں پہلے مجاز بناؤں میں اس سلسلے میں حضرت مولانا اسماعیل صاحب ہمارے بڑے دامت برکاتہم اللہ آپ کو صحت عافیت نصیب فرمائے اللہ شرور فتن بلاؤں سے حضرت کی پورے پوری حفاظت فرمائے اللہ محتاجگی والی بیماریوں سے حضرت کی حفاظت فرمائے آپ نے دارالعلوم کے اندر ان مضامین کو قرآن اور حدیث انوار قرآن اور انوار حدیث کی روشنی میں کھول کھول کر بیان کیا جب تک امت کا مزاج نہیں بنتا وہاں تک ہم کسی بھی کام کے کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے اللہ کے حبیب قرآن پڑھ کر مزاج بناتے تھے یتلو علیہم آیات ہی حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ جب اللہ کا سیلا نہ آوے اللہ کا عربی گرامر کے اعتبار سے اعلی تو وہاں مانا ہوتا ہے تلاوت کرنا خود تلاوت کرنا جیسے قرآن کریم کے اخیر میں جو دعا ہے وہاں اعلی نہیں ہے تو وہاں یہ ترجمہ ہوگا کہ رات اور دن تلاوت کرے لیکن یتلو کے ساتھ اعلی آ جاتا ہے تو مانا ہوتا ہے دوسروں پر آیت کو پڑھنا تبلیغ کرنا آیت کو پہنچانا یتلو علیہم آیات ہی نبی اسی قرآن کو پڑھ کر لوگوں کے مزاج کو بناتے تھے اس عورت سے کہا اگر صبر کرو گی تو اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا تو وہ عورت کہنے لگی آپ گارنٹی دیتے ہو حضرت نے فرمایا میں گواہ ہوں تجھے جنت ملے گی تو اس عورت نے کہا اچھی بات ہے میں صبر کرتی ہوں کوئی یاد نہیں میں اس بیماری پر صبر کرتی ہوں لیکن ایک دعا تو کر دیجئے میں کبھی راستے میں گر جاتی ہوں تو میرا کپڑا بدن سے کبھی کبھی ہٹ جاتا ہے میرا سطر کھل جاتا ہے آپ اتنی دعا تو فرما دیجئے کہ میں گروں تو میرے کپڑے نہیں ہٹے اللہ کے نبی نے یہ دعا کر دی معجزات والے ہاتھ اٹھتے ہیں وہ راستے میں گرتی تھی کبھی بھی اس کے کپڑے بدن سے نہیں ہٹتے تھے یہ معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عورت کا مزاج بنایا اب دیکھو ہمارا مزاج کیسا ہے مطلب یہ بھی تو تھری سکتوں سنی کہ بیماری بھی ہاری تھئی جائے نے جنت بھی ملی جائے یہ ہمارا مزاج اور ایک وہ مزاج ہے نبی نے مزاج بنایا فرمایا ٹھیک ہے میں صبر کر لیتی ہوں اور ایک ہمارا مزاج کہ بیماری بھی اچھی ہو جائے اور جنت بھی دلا دیجیے رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں چار بزرگ پہنچے حضرت مولانا عمران خان صاحب بھوپالی رحمت اللہ علیہ حضرت جی معیسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا منظور صاحب نعمانی علی رحمان مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ چاروں پہنچے حضرت شیخ کے چہیتے تھے اور سب بڑے اپنی جگہ پر دھرندر لوگ تھے تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا بھائی تم تو میرے پیارے مہمان ہو تم یہ بتاؤ تمہارے لیے آج کیا کھانا پکواؤں بخاری پلاؤ بنواؤں یا بریانی بنواؤں تو یہ تین تو صوفی صاحب ہی تھے حضرت معلومیا صاحب محمد منظور صاحب علیہ رحمٰ اور مولانا یوسف صاحب حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ یہ تو خاموش رہے فرما حضرت جو آپ چاہیں حضرت مولانا عمران خان صاحب جو دعلوم ندوۃ العلما کے شکل حدیث تھے وہ تھوڑے مزاحی تھے اور حضرت سے بے تکلب بھی تھے فرمایا حضرت ایسا کیجئے مغرب کے بعد تو بریانی کھلا دیجئے اور تراوی کے بعد بخاری پلاؤ کھلا دیجئے دونوں ہی ہو جائے ہمارا مزاج میں ایسا ہی ہے دونوں ہی ہو جائے بیماری بھی اچھی ہو جائے جنت بھی مل جائے اللہ کے نبی نے اس قرآن سے مزاج بنایا بے شمار واقعات ہے روایتوں میں بے شمار واقعات اللہ کے نبی نے جب صحابہ کا مزاج بنایا تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بڑی سے بڑی مصیبت کو برداشت کر لیا بخاری شریف میں روایت ہے حضرت خباب ابن عرت راوی حدیث ہے خباب فرماتے ہیں کہ میں متاف کعبہ میں گیا تو میرے نبی علیہ السلام مغموم بیٹھے تھے مغموم اور بیٹھنے کی کیفیت روایت میں ہے یوں پاؤں اٹھائے تھے میرے نبی نے اور یوں بیٹھے تھے ایک انسان جیسے غمگین ہو کر بیٹھتا ہے ایسے اللہ کے نبی متاف کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے خباب فرماتے میں پہنچا میں نے کہا یا رسول اللہ حالات تو دیکھیے آپ مکے کے آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے دعا فرمائیے اور مکے کے حالات ظلم ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں یہی خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ان کی آکانی کو پتا چلا کہ خباب سابی ہو گیا مسلمان ہو گیا تو آکانی آئی اور حضرت دھنی دھن رہے تھے لوہاری کا کام کرتے تھے خباب ابن عرب دھنی دھن رہے تھے آکانی نے آ کر پوچھا کہ خباب تو سابی ہو گیا تھا خباب دل میں کہنے لگے ہاں کہوں یا نہ کہوں اگر ہاں کہتا ہوں تو ظلم کا پہاڑ اور نہ کہتا ہوں تو نبی کی تعلیم کو چیلنج اور ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے ہم مسلمان ہیں جن کو نبی کی تعلیم کی کوئی پرواہ نہیں کوئی پرواہ چونکہ مزاج ہی نہیں بنا ہمت کر کے فرمایا کہ ہاں میں مسلمان ہو چکا ہوں لوہا گرم ہو رہا تھا اس کا ایک ٹکڑا سرخ لوہے کا پڑا ہوا تھا آکانی نے یوں چمتے سے اٹھایا اور سر پر رکھ دیا اور حضرت خباب کے سر سے چپک گیا حضرت بے ہوش ہو کر گر میرے بھائیوں یہ واقعات صرف کہنے کے رہ گئے صرف کہنے کے رہ گئے ایک مرتبہ بھوکے رہ کر کے تو کبھی دیکھ لو کسی غریب کو کھانا کھلا کر کے تو دیکھ لو ایسے علاقوں میں غریبوں کے پیٹ پال کر ان بچوں کو پڑھا کر کے تو دیکھ لو میں نے ابھی ایک جگہ بہت سارے علماء بیٹھے تھے میں نے ایک بات کہی میں نے کہا ابو ہریرا کا فاقہ میں بیان کرتا ہوں اور ہم دکارے کھا کر کے ابو ہریرا کا فاقہ بیان کرتے ہیں ہمیں کیا پتا کہ ابو ہریرا کا فاقہ کیا تھا عوام بھی خواص بھی اللہ ہمیں صحیح ذوق نصیب فرمائے دین کا خبا بے ہوش ہو کر گر پڑے جب ہوش آیا ہوگا دار ارقم میں پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات میں اور جا کر جو جملہ فرمایا ہے نا واقعی نے اس جملے کو نقل کیا ہے جا کر یوں فرمایا کہ حضرت میں شکایت کرنے نہیں آیا میں دعا لینے آیا ہوں شکایت کرنے نہیں آیا میرے جیسا ہوتا کو نہ معلوم نبی پر کتنا احسان جتا تھا کہ تمہاری وجہ سے مجھے ہوا تمہاری وجہ سے مجھے ہوا فرمایا میں احسان جتانے نہیں آیا شکایت کرنے نہیں آیا دعا لینے آیا اور میرا نبی دعا کر رہا ہے اللہ منسل خباب اللہ میرے خباب کی مدد فرما یہی وہ خباب ہیں متاف کعبہ میں حضرت کے پاس گئے فرما یا رسول اللہ حالات ہیں آپ دعا فرما دیجئے بخاری شریف میں روایت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خباب اتنی سی تکلیف میں تم آئے ہو شکایت کے لیے دعا کے لیے فرمایا اگلوں کے حالات پرو جب وہ ایمان لائے تو ان کی قوموں نے ان کو کھدا کھود کر کھڑے کیے اور آرا لے آئے اور زندہ ان کے سر سے آرا چلا کر ان کے دو ٹکڑے کر دیے لیکن ایمان نہیں چھوڑا دوسری مثال اللہ کے نبی نے دی ان لوگوں کے بدن میں آکرے گھسائے اور ان آکروں کے ذریعے سے ان کی چمڑی اور گوشت کو ان کی ہڈی سے زندہ کھینچ لیا لیکن انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا آسیہ امرات فرون کا جو واقعہ ہے نا بس میں اسی پر ایک دو باتیں کہہ کر اس قرآن سے متعلق چونکہ باتیں ذہن میں آ گئے آسیہ امرات فرون جو ہے یہ ایمان جب لائی ہے تو قرآن اس واقعے کو نقل کر رہا ہے جو ظلم اس پر ہوا ہے دنیا میں سب سے پہلے پھانسی کا طریق فرون نے جاری کیا اس سے پہلے پھانسی نہیں تھی دنیا میں اور اس کی پھانسی بڑی خطرناک تھی کیسے پھانسی دیتا تھا دو لکڑے لاتا ایک لکڑا یوں سیدھا رکھتا اور ایک یوں آخ رکھتا جیسے سلیب کی شکل ہوتی ہے اور اس پر انسان کو زندہ سلاتا اور زندہ سلا کر پھر کھیلے مار دیتا یہ اس کی پھانسی تھی اسی لیے قرآن میں اللہ نے کہا وہ پھر آؤ نہ دل اوتاد میکوں والا فرون کھیلوں والا فرون آسیا ایمان لائی بادشاہ کی بیوی نرم و نازو فرش مخمل پر چلنے والی نرم نرم گالیچوں پر سونے والی خوشبوؤں میں ہر وقت مست رہنے والی شاہی زندگی گزارنے والی مجھے بتایا گیا کہ یہاں ہماری بہنیں بھی ہیں آئی ہوئی خدا پاک کی قسم آسیہ کو اللہ نے جو فراوانی جو ایش کے سامان اور جو دولت اور جو تعیش کے نقشے عطا کیے تھے وہ تو ہمیں بھی نہیں ملے ہماری بیٹی کے پاس وہ دولت نہیں ہوگی جو اس کو ملی وہ بادشاہ کی بیوی ہے لیکن اس کے باوجود حال کیا ہے جب موسا علیہ السلاۃ وسلام پر ایمان لائی پہلے بہلایا فسلایا آسیا نے فرمایا میں نہیں چھوڑ سکتی ایمان کو تو پھر پھانسی کا مسئلہ آیا لکڑے رکھے اور اس پر کھیلے لگا دیے نرم و نازک بدن بادشاہ کی بیوی ہے کبھی ان دکھوں کو نہیں سہا ہوگا لیکن ایمان کے لیے برداشت کر گئی ایمان نہیں چھوڑا آج ہماری بیٹیاں بہویں بہنیں معمولی معمولی مسلوں میں دنیا کی خاطر ایمان چھوڑ ہیں آسیا کے آخری جو کلمات ہیں نا زندگی کے آخری ان کے کلمات وہ قیامت تک قرآن میں چمکتے رہیں گی ربی ابن لی عندک بائی تنفل جن ونجنی من فرعون آؤ ونجنی من القوم الظالمین ایسی دعا تو ہمیں بھی نہیں آتی جو آسیہ نے دعا کیا رب ابن لی عندک کا ہم یہ دعا کرتے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اور آسیہ دعا کر رہی ہے اے اللہ مجھے جنت میں اے اللہ تیری پروس میں جگہ عطا فرما ان دقت ونت جنی بن فرعون فرونیوں سے مجھے نجات دے اس کے عملے سے اس کے صورتوں سے ان کے پولیسوں سے ان کے ظالموں سے مجھے نجات دے اللہ آخری وقت ہے کہیں میں ایمان نہ چھوڑ بیٹھوں یہ ہیں وہ قربانیاں اور اس پر ایک بات مجھے اور یاد آئی قرآن پر اگر غور کرتے ہیں تو اللہ نے سوائے ایک عورت کے پورے قرآن میں آپ دیکھ لیجئے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا ساری عورتوں کو اللہ نے تعبیر فرمایا امراۃ امراۃ نو امراۃ لوت امراۃ موسا امراۃ عزیز مصر امراطن کہا صرف ایک عورت ہے مریم علیہ السلام ان کا نام لیا جب ہم کو پتا ہے کہ فرعون کی بیوی کا نام آسیہ تھا کیا اللہ کو معلوم نہیں نام لے لیتا مسئلہ اور واضح ہو جاتا نو علیہ السلام کی بیوی کا نام اللہ کو پتا تھا کیوں نہیں لیا مفسرین نے جو نقطہ لکھا ہے یہاں فرمایا قرآن کے پڑھنے والوں اللہ تمہیں اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ اپنی بیٹیوں کے نام اپنی بیویوں کے نام بلا ضرورت کے پرائے مردوں کے سامنے نہ لیا کرو اس لیے کہ فاسد ذہن کا انسان ناموں سے بھی لذت لیتا ہے پرایوں کے سامنے اسی لیے ہمارے بزرگوں کے خطوط میں آپ پڑھو گے زید کی امی کو سلام کہنا نام نہیں لکھتے ہمارے سارے بزرگوں کے خطوط کو اگر آپ دیکھو گے وہاں نام نہیں آتے قرآن ہم کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اپنی بیویوں اور بیٹیوں کے نام کو پرائے مردوں کے سامنے بلا ضرورت کے نہ لینا بہت ممکن ہے فاسد ذہن کا انسان اس سے لذت اٹھاوے ہاں ضرورت ہو جیسے سرکاری دفاتر ہے یا جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں تو ضرور نام لے سکتا ہے جیسے میں نے قرآن میں مریم کا نام لیا اس لیے کہ وہاں ضرورت تھی کہ اس کے بیٹے کو خدا کہہ دیا تو مجھے اس کے ماں کی نام سے وضاحت کرنا ضروری تھا جب نام لینے کو قرآن ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے تو کھلے پردہ اسٹیج پر بٹھانے کی اجازت کہاں دے دے گا نکاح میں بے غیرتی ہے یا نہیں ہماری نکاح کے موقع پر اسٹیج سجاتے ہیں اور لڑکی کو بتا رہے ہیں اور سارے پرائے مرد بیٹھے ہوئے ہیں ابھی ایک جگہ نکاح ہوا وہی اطراف میں ہمارے سارے پانچ لاکھ روپے کا شامیانہ بنایا میں نے کہا اللہ کے بندے سارے پانچ لاکھ روپے میں کئی بچیوں کے نکاح ہو جاتے ہیں اس نکاح میں کیا برکت ہو سکتی ہے جس میں اسراف ہو فضل خرچی ہو بہرحال قرآن تو اپنے لطائف اپنے اندر بہت عجیب و غریب لگتا ہے نہ اس وقت وقت ہے کہ ان لطائف کو کھولا جائے میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اس علاقے میں اس ادارے کا قائم ہونا یہ اس علاقے کے مزاج کو بدلنے کے لیے اللہ کا نظام ہے تاکہ اس علاقے میں امت کا وہ مزاج جو جہالت کی طرف ہے امت کا وہ مزاج جو لادنیت کی طرف ہے امت کا وہ مزاج جو غلط کاموں کی طرف ہے اس ادارے کے ذریعے سے اعلی شان ہو اس علاقے کے مزاج کو بدل دے اور الحمد بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ انہی کے تو بچے ہیں یہ انہی کے تو بچے ہیں اگر ان پر محنت نہ ہوتی تو بہت ممکن ہے کہ یہی بچے نہ معلوم کہاں گنتے بجاتے ہوں گے یہی بچے نہ معلوم کہاں کہاں جاتے ہوتے اس ادارے کی برکت ہوئی کہ ان کو سنبھال لیا اللہ نے اور ایسا سنبھالا کہ ابھی جو بچہ قرآن پڑھ رہا تھا نا یہ نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ یہ کوئی بچوں کے گھر کا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے بیت السبیان کا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے معلوم ہو رہا تھا جیسے داولوم کا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے ایک لہجہ تھا ایک طرز تھا ایک صحت تھی اس کے ساتھ قرآن پڑھ رہا تھا ایسے اداروں پر خرچ کرنے والوں مبارک ہے تم لوگ کہ تم نے اپنی جنت بنا لی مبارک ہے کہ تم نے اپنی جنت بنا لی میں روایتوں کی روشنی میں کہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ کسی غریب کی زندگی کو دینی بنا دینا کسی یتیم کی زندگی کو دینی بنا دینا میرا نبی کہہ رہا ہے کہ یقیناً اس نے اپنی جنت کو بنایا ہے جو لوگ ان اداروں پر خرچ کر رہے ہیں بانی مبانی تو ہے ہی اپنی جگہ لیکن جو لوگ جس طرح تعاون کر رہے ہیں اس کا ان لوگوں نے دنیا ہی میں میں کہہ رہا ہوں کہ یقیناً ان شاء اللہ تعالی انہوں نے اپنی جنت کو بنا لیا میرے آقا نے یتیموں کو کیسے بنایا اور بیواؤں کی کیسے مدد کی اور کیسے سب کو سنبھالا بے شمار واقعات ہے روایتوں میں ان کو اب چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں بچے کھیل رہے ہیں اس میں ایک معصوم بچہ بہت مغموم کھڑا ہے اور آقا اس کے پاس گئے بچوں کے ساتھ بچے جیسے ہو جاتے تھے حضرت اس کے پاس بیٹھ گئے اس کو بہلایا پھسلایا غمگین کیوں ہو تم کیوں غمگین ہو جب بہت بہلایا تو اس نے کہا کہ میرا باپ بہت میں شہید ہو گیا میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا اب میرے دوسرے سوتیلے باپ کی وہ حیثیت نہیں کہ مجھے کپڑے سلا دے مجھے بہت خوشی ہوئی مولانا بھی کہہ رہے تھے ساتھ ساتھ جوڑی کپڑے ہم نے ان کو معمولی کپڑے پہنائے اللہ ہمیں جنت کا لباس پہنائے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بچے کو لیا چلو گھر چلو جا رہے تھے عیدگاہ میں چلو گھر فاطمہ سے فرمایا بیتی اس کو تیار کرو نہلاؤ حسنین میں سے جس کے کپڑے اس کے بدن پر فت ہوتے ہو اس کو پہناؤ میں اس کا انتظار کرتا ہوں جس کے کپڑے فت ہوئے پہنائے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا حضرت نے فرمایا ساری دنیا نبی کا انتظار کر رہی ہے اور میرا نبی یتیم کا انتظار کر رہا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ میں دلائی اور جب بچہ تیار ہو گیا تو اپنے گود میں لے کر کے میرا نبی جا رہا ہے اپنے کندھے پر بٹھا کر کے اس کو لے جا رہا ہے اور بچہ مچلتا جا رہا ہے خوشیوں کے اندر اور دوسرے بچے اس کو پوچھ رہے ہیں فرمایا حضور نے کہہ دیا کہ آج سے محمد تیرا باپ ہے تو دوسرے بچے کہنے لگے کاش ہمارا بھی باپ مر جاتا تو محمد ہمارے باپ بن جاتے یہ مجاز بنایا امت کا ربنا قد من اللہ اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ قرآن کریم کو تلاوت کر کر کے مجاز بنایا کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ ان کو سہارا دو ان کو اٹھاؤ اور بخاری شریف میں ایک عجیب و غریب روایت ملتی ہے بہت مشہور روایت فضائل اعمال میں ہمارے حضرت نے اس کو نقل فرمائی ہے لیکن وہ روایت سرسری ہم سمجھ لیتے بہت مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک پانی جہاز ہے اس کا ایک نیچے کا منزلہ ایک اوپر کا منزلہ اور نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو اوپر پانی لینے کے لیے جاتے ہیں تو اوپر والے منہ چرانے لگے ہاں بازوں کو بعض مرتبہ تو وہ بھیڑ شہد مکھی ہوتی ہے نا وہ کاٹتی ہے تو منہ سوج جاتا ہے ورم آ جاتا ہے لیکن بازوں کو تو ویسے ہی ورم آ جاتا ہے ذرا کچھ کہہ دو تو چہرے پر ورم آ جاتا ہے تو وہ اوپر بار بار پانی لینے جا رہے تو اوپر والوں کو ورم آ رہا تھا یہ کیوں بار بار آ رہے ہیں پھسلنی ہو رہی ہے پانی گر رہا ہے نیند میں خلل پڑ رہا ہے تو نیچے والوں نے یوں کہا کہ اچھا بھائی پانی بالکل ہمارے نیچے ہی ہے ابھی ہم سوراخ کرتے ہیں پانی آنا شروع ہو جائے گا تو اوپر والے فہیم اور سمجھدار ہوں گے تو ہاتھ جوڑ کر کہیں گے خدا کا واسطہ ہے سوراخ نہ کرنا نیچے ورنہ پانی شروع ہو گیا تم بھی مرو گے ہمیں بھی لے دوبو گے میرے حضرت مولائی و مرشدی حضرت شیخ یونس صاحب دامت برکاتم نے اس روایت پر جب بخاری میں پہنچے تو ایک ایک عجیب و غریب بات فرمائی جو کتابوں میں نہیں ہے حضرت کی بیان کردہ ہے حضرت یہ ارشاد فرمایا کہ میرے نبی نے پوری زندگی اسٹیمر کا سفر نہیں کیا ارے کہیں بھی ثابت نہیں کہ حضرت نے کشتی کا سفر کیا ہو کہیں ثابت نہیں اور میرے نبی کے سامنے کبھی ایسی کشتی آئی بھی نہیں کہ جو اتنی بڑی ہو کہ اوپر بھی ہو نیچے بھی ہو نہ حضرت نے سفر فرمایا نہ اتنی بڑی کشتی تھی اس وقت کہ جس کے منزلیں ہو اور میرا نبی مثال دے رہا ہے ایسی کشتی کی ایسے پانی جہاز کی ایسی اسٹیمر کی جس کا اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے یہ میرے نبی کا مثال دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نہ کشتی دیکھی نہ کشتی میں سوار ہوا اس کے باوجود اس مثال کو دینا یہ دلیل ہے اس کے نبوت کی کہ وہیں سے لے کر یہ بول رہا ہے یہ اس کی نبوت کی دلیل ہے اب یہ مثال سرسری ہم نے پڑھ لی فضائل اعمال میں ہے نا ہمارے حضرت نے بعض مضمون بڑے عجیب و غریب چھیرے ہیں بقول مولائی و حضرت شیخ یون صاحب دعوت برکاتم فرمایا میرے حضرت نے یعنی حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے میرے حضرت نے فضائل اعمال جوانی میں لکھی ہے برہاپے میں لکھتے تو وہ مسائل آتے کہ لوگ سمجھ بھی نہ پاتے پھر بھی کچھ مسائل آ گئے جہاں سوائے سر ہلانے کے کچھ بھی نہیں مول صاحب پڑھتے جا رہے ہم سر ہلاتے باقی سمجھ میں کچھ نہیں آتا فضائل صدقات میں حضرت نے ایک بحث چھیری ہے حضرت نے فرمایا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی ہدیہ لے کر آیا پیسے تھے تو قریب میں میرے جیسا کوئی بیٹا ہوگا اس نے حدیث سنائی الحدایا مشترکہ تھا اب روایت کس درجے کی ہے اس کو ہم بحث نہیں کرتے الحدایا مشترکت ہدیے میں پارٹنرشپ تو امام ابو یوسف نے فوراً جواب دیا کلیل لا فل کثیر بھائی نان کتائی میں ہو سکتا ہے پیسوں میں نہیں ٹھیک ہے کھانے پینے کی چیزیں ہوں تو ٹھیک ہے پیسوں میں تھوڑی ہی پارٹنرشپ ہوگی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے پاس سنجر کے بادشاہ نے پیسے بھیجے چاندی کی گنیاں ٹھیلا بھر کر تو اسی طرح میرے جیسا کوئی بہتا ہوگا اب یہ بحث فضائل صدقات میں ہے تو اس نے کہا الحدایا مشترکہ حضرت پارٹنرشپ ہدیے میں تو حضرت نے پورا تھیلا اس کو دے دیا اور فرمایا اللہ ہو واحد لا شریک لہو اللہ اکیلا ہے پارٹنرشپ کو پسند نہیں کرتا حضرت شیخ ان دونوں واقعوں کو نقل کرنے کے بعد اب تجزیہ فرماتے ہیں حضرت فرمات اب یہ علمی بحث ہے لیکن حضرت کی قلم سے وہاں آ گئی فضائل عمل میں حضرت نے تجزیہ فرمایا ابو یوسف کے لیے وہی مناسب تھا اس لیے کہ وہ فقیر تھے اگر پارٹنرشپ کرتے تو امت میں مسئلہ بنتا اور نظام الدین اولیاء کے لیے یہی مناسب تھا اس لیے کہ وہ سراسر مقام تصوف سے توحید بیان کر رہے تھے دیکھیے عجیب تجزیہ فرمایا حضرت تو فضائل اعمال میں بھی یہ روایت موجود ہے اور ہم اس روایت کو سرسری گزر جاتے ہیں کہ یہ نیچے کا منزلہ اوپر کا منزلہ آخر میرے نبی اس میں کہنا کیا چاہتے ہیں اس روایت میں مضمون سنو میرا نبی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جیسے اس کشتی میں ایک نیچے کا منزلہ ایک اوپر کا منزلہ اسی طرح میری امت کے اندر بھی ایک اکنامک طبقہ ہے ایک وی آئی پی طبقہ ہے ایک اوپر کا ہے ایک نیچے کا ہے اکنامک طبقہ کون ہے جو جاہل ہے علم نہیں جو زلیل ہے عزت نہیں یہ نچلا طبقہ ہے جو غریب ہے مالدار نہیں اور ایک وی آئی پی طبقہ ہے جو علم والے جو عزت والے جو دولت والے تین لوگ یہ وی آئی پی طبقہ ہے اب میری امت کا اکونامک طبقہ نچلا طبقہ زلیل طبقہ غریب طبقہ یہ اوپر والے طبقے کے پاس جاتا ہے پانی لینے کے لیے اے عزت والو تمہاری عزت سے میرے بچوں کو پڑھاؤ تمہاری عزت کام آ جائے اے پیسے والو تمہارے پیسوں سے ہمارے بچوں کو تعلیم دلواؤ تمہارے پیسے کام میں آ جائے اے علم والو اے علماء اے ٹیچروں اے پڑھانے والوں تمہارے علم سے ہمارے جاہل بچوں کو پڑھاؤ تاکہ تمہارا علم کام آ جائے ایسے موقع پر اگر وی آئی پی طبقہ اوپر کا طبقہ علم والا طبقہ عزت والا طبقہ دولت والا طبقہ اس نچلے طبقے والوں کو نہ علم دے نہ عزت دے نہ اپنی دولت ان کے کام میں لگائیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ نچلا طبقہ جو ہے جیسے وہاں کشتی میں سوراخ کرنے والا تھا یہ نچلا طبقہ جو زلیل ہے جو غریب ہے جو جائل ہے وہ گناہوں کے سراغ کرے گا گناہوں کے اس کی لڑکی اٹھائے گا اس کے گھر میں چوری کرے گا شراب کو عام کرے گا دوسروں کے بچوں کو بگاڑے گا یہ گناہوں کے سراغ کریں گے یہ نچلا طبقہ نتیجہ کیا ہوگا وہاں نیچے سے پانی آنا شروع ہوگا تو وہ کشتی ڈوبے گی تو نچلے بھی جائیں گے اوپر والے بھی جائیں گے یہاں گناہوں کے سراغ کریں گے نچلے طبقے والے زلیل بے علم غریب لوگ تو نتیجہ یہ ہوگا اللہ کا عذاب اترے گا اور جب عذاب اترے گا تو جہاں غریب پکڑے جائیں گے وہاں مالدار بھی پکڑے جائیں گے وہاں علماء بھی پکڑے جائیں گے وہاں ٹیچر بھی پکڑے جائیں گے وہاں عزت والے بھی پکڑے جائیں گے سب اس کے اندر آ جائیں گے اس لیے میرے نبی نے فرمایا نچلے طبقے والوں کا تعاون کرو ان کی مدد کرو انہیں علم پڑھاؤ ان کو آگے بڑھاؤ یہی سرمایہ ہے ہمارا جو انشاءاللہ ایک بستی کو نہیں علاقے کو علاقے کو نہیں ضلع کو اور ضلع کو نہیں ملک کو آباد کرے گا کسی کی پیشانی پر نہیں لکھا ہوا ہے کہ اس میں سے کون حسین احمد مدنی بنے گا کون انجر شاہ کشمیری اور انور شاہ کشمیری بنے گا ہمیں نہیں معلوم غریب کے مکانوں سے اٹھنے والے بچے دنیا کی کایا بدل دیا کرتے ہیں اور دنیا کے غریب طبقوں سے اٹھنے والے بچے امت کی صلاح و فلاح اور کامیابی کے ذریعے بن جایا کرتے ہیں اس لیے میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ان علاقوں میں تو مدارس بہت ہیں جہاں جہاں ایک ایک, ایک جو ہے پوری لائن لگی ہوئی ہے لیکن ان علاقوں میں ادارے کو قائم کرنا حضرت مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہم ان کے رفقا رفقاء کار جو ہیں حضرات اساتذہ ان کی کمیٹی یہاں کے علماء یہاں کا نظام ان سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں اور خصوصاً بانی مبانی حضرت مولانا اسماعیل صاحب سلم اللہ تعالیٰ من کل بلایا و آفات اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے یہ سب مبارکبادی کے قابل ہے ہمیں چاہیے کہ اس ادارے کا بھرپور تعاون فرمائیں ان شاء اللہ تعالیٰ قرآن کریم ہی کے ذریعے سے علاقے کے علاقے بدلتے ہیں خیر من تعلم القرآن تم میں بہتر وہ ہیں جو پڑھیں اور پڑھائیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا تھا اب میں اسی کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں ورنہ اس پر کچھ باتیں کہنا تھا فرمایا بیت انس اگر اگر تم کر سکتے ہو تو اتنا کرو کہ تیری صبح اور تیری شام ایسی نہ گزرے کہ تیرے دل میں کسی کے باب میں کھوت ہو حسد ہو کی ہو تیرے دل میں نہیں ہونا چاہیے یہ میری سنت ہے جو میری سنت سے محبت کرے گا اس نے میری محبت مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے جس نے مجھ سے محبت کی فو مائی فل جنا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا اللہ جل شانو ہم تمام کو تعلیمات قرآنیاں اور تعلیمات نبویہ پر دل و جان سے اپنے آپ کو کھپانے کی لگانے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ علیہ نبی الکریم بے رحمتی ارحم الراحمین